عنہ سے روایت ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توحفے میں رجوع کرنے والا اپنی قید چاٹنے والے کی طرح ہے نسائی حدیث نمبر تین